كتاب إسماعيل إنه كان صادق البعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناهما مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أزاعوا الصلاة أزاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة جنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا صدق الله مولانا العظيم اور کتاب میں ذکر کیجئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ان نبو قان صعد الراد وقان رسول النبی بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے وکان یقمرسلح اور وہ تھے حکم کرتے اپنے اہل عیال کو نماز کا اور سکاتا وکان ان نہو مرضی اور وہ تھے اپنے رب کے پاس بہت ہی مقبول کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کون ہے ذرا سی سبھی لوگ جانتے ہیں لیکن مختصر سی بات جو کہ قرآن مقدس میں ذرا سا بڑھا دیں قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے اس لیے مختصر سی ان کی تاریخ آپ کے سامنے بیان کر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ آد حضرت یعقوب علیہ السلام پھر یوسف علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا ہے اور سیدنا یوس اسماعیل علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا ہے اس سلسلے میں حضور پاک علیہ السلام السلام یعنی ہمارے آپ حضرت نبی کریم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر پہنچ کر کے بنی اسرائیل کے جد امجد اور ہمارے آقا کے جد امجد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے یعنی بنی اسرائیل کے جتنے پیغمبر ہیں ان سب کے آپ پاپ ہیں اور حضور پاک علیہ السلام سلسلے میں جو پیغمبر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے آپ باپ ہیں اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے اور ایسے نبی ہیں کہ جن کے خود دو بیٹے نبی ہوئے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام دو سگے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نبی ہوئے اس کے علاوہ اور بہت سارا سلسلہ انبیاء کا چلتا حضرت اسماعیل علیہ السلام نہایت ہی اپنے باپ کے دلارے تھے نہایت ہی اپنے باپ کے پیارے تھے نہایت ہی باپ ان سے محبت فرماتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ دستور اور قانون چلا رہا ہے کہ جب کوئی باپ کسی بیٹے سے محبت کرتا ہے تو اس کو قربانی دینی پڑتی اس کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ نبی کا دل صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف لگنا چاہیے نہ اولاد کی طرف جانا چاہیے نہ دنیا کی طرف جانا چاہیے اگر نبی کا دل کہیں گے تو علماء لکھا الکاذ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے چہیتے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے محبت تھی لیکن اس سے پہلے ہی اللہ نے امتحان لے لیا حضرت کی جو بی حضرت کی جو بیوی تھی دو بیویاں تھیں حضرت کے حضرت سارا اور حضرت حضرت حاجرہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہے حضرت حاجرہ حضرت حاضرہ سے بھی بڑی محبت تھی حضرت نبی کریم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو لے جاؤ چنانچہ لے جانے کا حکم ہوا کہاں لے جائیں اللہ تعالیٰ جہاں چاہے وہاں لے جاؤ چنانچہ زبریل علیہ السلام رہبری فرما رہے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ کو لے کے چل دیے چھوٹا بچہ ہے گود میں اور لے کے چل دے اب جہاں کوئی بستی آتی پانی وغیرہ ہوتا حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے کہ یہاں ٹھہر جائیں نہیں یہاں نہیں ٹھہرنے کا حکم ہے آگے چلو پھر آگے چلتے تھے اب آپ اندازہ کیجیے کہ کہاں سے اور پہنچے مکہ مکرمہ جہاں پر آباد ہے یہاں پہنچے اس وقت مکہ آباد نہیں تھا وادی زی ذرا یعنی کوئی چیز وہاں آدمی کو پیدا نہیں ہوتی ہے کوئی چیز نہ پیدا ہوتی بالکل پہاڑ جو کعبۃ اللہ ہے یہ کعبہ تو تھا لیکن حضرت نو علیہ السلام زبان زمانے میں طوفان آیا تھا تو اس وقت وہ کعبہ بھی ڈھا گیا تھا لہذا اس جگہ کعبہ کی دیواریں نہیں تھیں کعبہ کی جو جو ایک بار مسجد کی بنیاد پڑ جاتی ہے قیامت تک وہ مسجد رہے گی کعبۃ اللہ کی بنیاد پڑ چکی تھی لہٰذا کعبہ تو اس جگہ تھا لیکن کعبہ کی دیواریں نہیں تھیں میدان تھا بالکل چار پہاڑوں کے بیچ میں جہاں کوئی زندگی کے آثار نہیں جہاں کوئی پانی نہیں جہاں کوئی زندگی کا سامان نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے یہاں اپنی بیوی کو اور معصوم یہ چھوٹے بچے کو چھوڑ دیجیے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑتے ہیں اور اپنی بیوی سے بات بھی نہیں کرتے اپنی بیوی سے کوئی بات بھی نہیں کرتے ہیں اور بغیر بات کیے ہوئے واپس ہونے لگتے ہیں حضرت حاجرہ پوچھتی ہیں ارے بھائی یہاں ہمیں کیوں اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو یہاں ہمارا کون ساتھ دے گا یہاں نہ کوئی بستی ہے نہ کوئی آبادی ہے نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی جانور ہی نظر آتے ہیں ایک پہاڑ ہی پہاڑ ہی پہاڑ چاروں طرف نظر آتے ہیں یہاں آخر کس کے سارے چھوڑ دے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا حضرت حاضرہ سمجھ نہیں لگتا اللہ کا حکم ہے فرمایا ابراہیم کے اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو تو سر سے اشارہ کیا بولے نہیں کہ بولنے کی اجازت نہیں تھی بولے نہیں سر کا صرف اشارہ کیا حضرت حاضرہ حاضرہ نے فرمایا اگر میرے اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو میرا اللہ مجھ کو کافی ہے تم جاؤ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے آئے حضرت حاضرہ جب پیاس محسوس ہوئی پیاس کی شدت ہوئی اور بالخصوص چھوٹے گود میں بیٹے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو اپنی پیاس سے زیادہ بیٹے کی پیاس کا احساس ہوا کہ اگر پانی نہیں ملے گا تو تھوڑی دیر میں ہمارا بیٹا اپنی جان کو دے دے گا اس لیے کہ پیاس بڑا آدمی تو چٹیل میدان میں اور جہاں تیز دھوپ ہو شدت کی دھوپ ہو وہاں بھی ایک آدھ دن بغیر پانی کے زندہ رہ سکتا ہے لیکن معصوم بچہ گود میں جو بچہ ہو وہ ایک دن بھی ایسی تماشت کی دھوپ میں اور شدت کی دھوپ میں ایک دن بھی زندگی نہیں اپنی بد بسر کر سکتا ہے لہذا حضرت حضرت حاضرہ کو خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا ضائع ہو جائے ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا اس پیاس کی شدت میں باقی نہ رہے تو حضرت حاضرہ پانی کی تلاش میں نکلی جس جگہ پر اب مقام ابراہیم ہے مقام ابراہیم سے تھوڑا اور آگے بڑھیے یعنی ایک کعبۃ اللہ ہے اور کعبے کے آگے مقام ابراہیم ہے مقام ابراہیم سے تھوڑا اور آگے بڑھیے تو اس جگہ پر وہ کنواں ہے جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ کو رکھا تھا یعنی کعبۃ اللہ سے وہی آپ یہ سمجھیے تقریباً سو فٹ یا ڈیڑھ سو فٹ کے اندر یا سو سو سو فٹ کے قریب میں صحیح تو میں نے نہیں انداز لیکن انداز بتا رہا ہوں تقریباً سو فٹ ہوگا کابت اللہ سے جہاں پر زمزم کا کنواں ہے تو اتنی دوری کے اوپر یا کچھ زیادہ ہو سکتا ہے ڈیڑھ سو فٹ ہو سکتا ہے یا سو سو فٹ ہو سکتا ہے میں ناپا نہیں ایک اندازہ بتا رہا ہوں مقام ابراہیم کابت اللہ سے جتنا مقام ابراہیم ہے مقام ابراہیم سے اتنا زیادہ بلکہ کچھ اور زیادہ چاہے زمزم ہے اب وہ زمزم بند کر دیا گیا ہے جو مقام ابراہیم کی طرف ہے جو ٹنکیاں لگی ہیں پانی پینے کی بالکل اس کے نیچے ہی زمزم تھے اب زمزم جو بھی بند کر دیا گیا ہے زمزم کھلا ہوا زمزم کا کنواں کھلا ہوا نہیں ہے اس کا پانی آ رہا ہے جو پانی لوگ پی رہے ہیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں بس فوراً کابۃ اللہ سے زیادہ دو سو فٹ کی دوری پر صفا پہاڑ ہے اس پہاڑ پر حضرت حاضرہ چڑھی کہ شاید کہیں پانی نظر آ جائے تو وہ پانی لے آئیں اور اپنے بیٹے کو پانی پلا دیں لیکن پانی کہیں نظر نہیں آیا تو صفا سے مروا کی طرف چلی لیکن مروا کی طرف جب چلی تو پہاڑ سے بیٹا نظر آ رہا تھا اتنی دور بھی نہیں کہ بیٹا نظر نہ آیا بیٹا نظر آ رہا تھا لیکن جب صفا سے مروا کی طرف چلی تو بیچ میں تھوڑا نیچا تھا تو جب وہاں پہنچی تو بیٹا نظر نہیں آ رہا تھا تو تیز دوڑ پڑی کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں میرے بیٹے کو کوئی جانور آ کے نقصان پہنچا دے تو تیز دوڑی اور جب وہ بیٹا پھر نظر آنے لگا تو پھر آہستہ چلنے لگی صفا پر پہنچی صفا پر بھی دیکھا کہ پانی نظر نہیں آیا تو پھر مروا کی طرف آئی کہ شاید پھر کہیں پانی مل جائے پھر جب مروا کی طرف آئی تو پھر جب اس جگہ پہنچی جہاں تھوڑا نیچا حصہ تھا جہاں پہ اسماعیل دکھائی نہیں پڑ رہے تھے وہاں پھر جب پہنچی تو پھر بیٹا نظر نہیں آیا تو پھر دوڑنا شروع کر دیا اور پھر دوڑی جہاں مجھے جب نظر آنے لگا تو پھر آہستہ چلی اس طریقے سے حضرت حاجرہ نے پانی کی تلاش میں سات چکر لگائے اللہ کو یہ چکر لگانا اللہ کی نیک بندی کا اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا کہ حج اور عمرہ کے لیے اللہ نے اس کا دوڑنا سعی کا کرنا واجب کر دیا کوئی حاجی کہ حج تکمیل کو نہیں پہنچے گا اگر صفا اور مروا کی سعی نہیں کرے گا حضرت حاضرہ کی نقل نہیں اتارے گا جہاں پہ حضرت حاضرہ ہے وہاں دوڑنا بھی پڑے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے رعایت فرما دی کہا بھائی تم دوڑو تمہاری بہن حاجرہ دوڑ چکی تمہارے بدلے میں تم کو دوڑنے کی ضرورت تم آہستہ چلو آدمیوں کے بدلے میں چونکہ اسماعیل دوڑے نہیں تھے اس لیے بعد میں دوڑنا پڑے گا لیکن عورتیں نہ دوڑیں اس لیے کہ حاضرہ دوڑ چکی ہیں اس لیے عورتیں نہیں دوڑیں گی پاس چلیں گے مردوں کو دوڑنا ہے اور اور عورتوں کو نہیں دوڑنا یہ سات چکر اللہ کو پسند آ گئے پانی کی تلاش میں حضرت حاضرہ قربانی اللہ کو پسند آ گئی اور اللہ نے اپنے محبوب ترین بندے حضور نے فرمایا میں دو زبیحوں کا بیٹا ہوں دو میرے دو باپ ذبح ہوئے ہیں تب میں پیدا ہوا ہوں ایک تو میرے باپ اسماعیل ذبح ہوئے ہیں اور ایک میرے باپ عبداللہ بھی ذبح ہوئے ہیں عبداللہ کیسے ذبح ہوئے عبداللہ بھی جمع ہوئی ہے اصل میں یہ تھا کہ ان کو بھی ان کو بھی ذبح کرنا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا کہ بھائی ایک جس خوراک دازی ڈالتے رہے ڈالی جائے کہ جب عبداللہ کا ذبح کیا جائے یا اونٹ ذبح کر دیا جائے ایک اونٹ ڈالا گیا دو ڈالے گئے تین ڈالے گئے چار ڈالے گئے جب سو اونٹ ہو گئے سو اونٹ جب پورے ہو گئے تو پھر قرآن اونٹوں کی طرف نکل اب جملہ کی طرف نہیں نکلا تو ان کے دادا نے ان کی طرف سے سو اونٹ ذبح کیے تب ان کی جان بچی لہٰذا یہ کوئی یہ بھی ذبح ہوئی اونٹ ذبح ہے سو اسی لیے ایک آدمی کے خون کے دیت سو اس لیے کہ اللہ راضی سو اونٹ پر ہوئے تھے ایک اونٹ کی قرآن ڈالا گیا نہیں عبداللہ کا نکلا دو ڈالے گئے اونٹ عبداللہ نکلے تین ڈالے گئے عبداللہ نکلے دس ڈالے گئے عبداللہ نکلے بیس ڈالے گئے عبداللہ نکلے ننانوے ڈالے گئے عبداللہ نکلے گئے جب ایک طرف سو اونٹ کی قربانی ایک طرف عبداللہ کی تو سو اونٹ نکل آئے قرآن دازی میں تو سو اونٹ ذبح کیے گئے اس لیے حضور نے فرمایا میں دو زبیحوں کا بیٹا ہوں میرے دو باپ ذبح کیے گئے ہیں ایک تو اسماعیل اور ایک میرے ابا عبداللہ خود ہی ذبح ہوئی لہذا لہٰذا میں دو زبیحوں کا بیٹا ہوں میں عرض کر رہا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے اندر اب جب اسماعیل صاحب تنہا تھے تو ایڑیاں رگڑ رہے تھے جب بچہ لٹا دیجئے تو بچہ ایڑی رگڑتا ہے اللہ نے ان ایڑیوں کے رگڑنے کی برکت سے زم زم زاری فرما دیا کیا جاری فرمایا زم زم زمزم پانی جاری ہو گیا حضرت حاضرہ دوڑتی ہوئی آئیں تو فوراً اس پانی کو جمع کرنے کوشش کرنے لگی جلدی سے پانی کو روک لیں تو پانی کو روکا لیکن وہ پانی کہاں تو اللہ نے وہ دے دیا تھا تو اس پانی سے سیراب ہوئی پھر اللہ نے کھجوروں کا انتظام کیا اس کے بعد جب یہاں پانی نکل آیا تو لوگ یہاں آ کے بسنے شروع ہو گئے اور بنو جرہم کے لوگ سب سے پہلے آئے اور انہوں نے یہاں آبادی شروع کی اس کے بعد مکت المکرمہ پھر سے آباد ہو گیا جب آباد ہو گیا مکت المکرمہ اب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ پھر کعبہ بناؤ جا کر کے تو ابراہیم علیہ السلام کے تشریف لائے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر کے کعبۃ اللہ کو ادسر نو بنایا لہذا اس کعبہ کے بننے میں ہمارے نبی علیہ السلام السلام کے دو باپ یعنی حضرت ابراہیم دادا اور حضرت اسماعیل مان اسمان اگر باپ یوں تو بہت تصویر کا سلسلہ کافی ہے ان دونوں نے کعبۃ اللہ کی پھر سے بنیاد رکھی اور پھر سے کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا تو زمزم بھی ملا کس کی برکت سے حضرت اسماعیل حضور کے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے باپ اس معنی کر میں کہہ رہا ہوں کہ ویسے تو دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل السلام ان میں بہت واسطہ ہے لیکن جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے زمزم علماء کے بیچ ایک بحث چڑی کہ زمزم افضل ہے یا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جو پانی نکلا ہے زمزم وہ افضل ہے یا جنت کا پانی افضل ہے بحث چڑ گئی علماء کے بیچ میں جی محققین علماء کی رائے یہ ہے کہ زمزم کا پانی جنت سے بھی افضل ہے اللہ اکبر کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو حد کو جاتے ہیں زمزم پیتے ہیں یہاں مل جاتا ہے زمزم پیتے ہیں اس کی علت کیا بیان کی علماء نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت جبریل علیہ السلام کو تشت اور چھری دے کر کے بھیجا تھا کہ جاؤ میرے محبوب کے قلب کا آپریشن کرو اور اس کو دھل کر کے صاف کرو تو چھری اور تشت تو جنت سے لے کے آئے تھے لیکن پانی جنت سے نہیں لائے تھے پانی زمزم کا لیا تھا اور زمزم کے پانی میں حضور کے قلب مبارک کو دھلا تھا تو علماء نے علت بیان کی ہے اگر جنت کا پانی افضل ہوتا حضرت جبریل جنت سے پانی لاتے زمزم سے حضور کا دل نہ دھلتے زمزم سے دل کا حضور کا دھلا جانا یہ دلیل ہے کہ زمزم کا پانی سب سے بہتر ہے لہذا جب زمزم کے پانی سے نبی کا دل پاک کر دیا گیا دھلا گیا تو جب ہم لوگ بہت کو جائیں تو زمزم کے پانی کو پی کے اپنے دلوں کو صاف کر لیں اس لیے حضور نے فرمایا جس مقصد کے لیے زمزم پیا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے لہٰذا ہم لوگ یہ تو خود مقصد لے کے جاتے ہیں کہ اللہ میں ہماری بیماری دور ہو جائے ہماری شکر دور ہوتی کوئی شک نہیں بڑی بڑی بیماریوں کا تجربہ کیا میں دور ہو جاتا ہوں مجھے ایسیڈیٹی اتنی تھی اتنی ایسیڈیٹی تھی کہ میں جب میں پہلا میں نے حج کیا تو میں مجھے تو بولنے میں تکلیف ہوتی ایک دم سے ذرا تھوڑا کھانا کھاتا ایک دم کھٹی لگا رہا تھی الٹ جاتی سب ایک دم اور رات میں سوتے ہوئے قے ہو جاتی پلٹی ہو جاتی علاج کرتا لیکن فائدہ حج کو گیا میں نے کھا بھی اس لیے زمزم دم پیلوں کہ یہ دور ہو جائے ایچ ڈی بننا یہ گیس بننا پیجاب بننا دور ہو جائے رات کو دو دو تین تین بار مجھے ہو جاتی اور بات نہیں تقریب نہیں کر سکتا تھا تقریب کر رہا ہوں بس فوراً ڈکار آنے لگی یہ ہونے لگا جی زمزم پیے اس نیت سے اللہ کا فضل ہے لوٹ کے نہ کوئی دوا کھائی اور نہ کوئی کبھی کھا لیتا ہوں کوئی گیس کی دوا ورنہ تو دوا کھانے کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہوتا تھا اور بڑی بڑی اونچی جو دوائیں کھاتا تھا اللہ کا فضل ہے زمزم پیا اب تک صحت مند تو زمزم جس مرض کے لیے پیا جائے وہ مرض دور ہو جاتا ہے لیکن ہم لوگ ایک مرض کی تو نیت کرتے ہیں جسمانی مرض کی نیت کرتے ہیں روحانی مرض کی نیت نہیں کرتے دونوں نیتیں کرنا چاہیے زمزم پینے میں کہ اللہ ہمارے جسمانی مرض بھی دور ہو جائیں اور روحانی مرض بھی دور ہو جائیں تو دونوں مرض انشاءاللہ دور ہو جائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب زمزم پیتے تھے تو دعا فرماتے تھے اللہم انی اسلک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من من کل کل دا دا تمام بیماریوں سے علماء لکھتے ہیں کہ تمام بیمار زمرات جسمانی اور روحانی دونوں بیماریاں ہیں جسمانی بیماری سے بھی شفا عطا فرما روحانی بیماری سے بھی شفا عطا فرما دونوں بیماری سے شفا کے حضور دعا فرمائے اس لیے دعا کرنا چاہیے خود رزقی وسعت کی بھی دعا حضور نے کر دی کیسی جامع دعا اللہ ورزقا کا علم اللہ ہم کو علم نفع دینے والا تھا فرما دیجیے روزی خوب دے دیجیے تھوڑی نہیں رزقا واسعا مالدار بنا دیجیے ایسی روزی وسیع روزی عطا فرما دیجیے کیا معلوم ہوا کہ اللہ سے مال مانگنا روزی مانگنا کثیر مانگنا جائز ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کی ایسے کلی جنت مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے ہیں نہیں یہ تو تمکلی کی بات ہے اللہ سے دنیا بھی مانگو اللہ سے مال حلال مال بھی خود مانگو ربنا آتینا فی دنیا حسنا حسنا کی تفسیر میں علماء نے دولت سے بھی کی ہے دولت مراد ہے حلال دولت نیک بیوی عزت سب کچھ مراد ہے نبی نے نبی کو اللہ نے تعلیم فرمائی کی یہ دعا مانگی تو ہم لوگ بھی چاہیے اللہ سے سب چیز مانگا کریں دنیا کی عزت بھی مانگیں دنیا کی دولت بھی مانگیں حلال دولت بھی مانگیں کثیر دولت مانگیں کوئی حرج نہیں صاحب اتنا مالدار بھی تھے مالدار ہونا برا نہیں ہے لیکن دل کو دنیا کو دل میں رکھنا یہ برا ہے دولت مند ہونا برا نہیں ہے دولت مند ہونا اچھی بات ہے کوئی حرج نہیں ہے دولت دے دے اللہ تعالیٰ دولت نہیں ہے حج کیسے کرو گے دولت نہیں تو زکوٰۃ کیسے دو گے دولت نہیں غریب و مند کیسے کرو گے تو دولت مانگنا برا نہیں ہے نہ دولت مند ہونا برا ہے البتہ دولت کا دل میں رکھنا برا ہے دولت ہو خوب ہو لاکر میں رکھو جیب میں رکھو پاکٹ میں رکھو لیکن دل کے اندر دولت نہیں آنی چاہیے اگر دل میں دولت آ گئی تو ہلاک ہو جائے گی کشتی چلے گی پانی میں لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی بھی ڈوب جائے گی اور کشتی والے بھی ڈوب جائیں گے اگر دنیا دل میں آ گئی تو مصیبت ہمارے بزرگوں کے پاس بھی دنیا بہت تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے سب سے بڑے امام ان کے برابر کوئی امام ہوا ہی نہیں آج تک اس لیے ان کا خطاب ملا امام اعظم سب سے بڑے امام آج بھی کم سے کم کروڑوں انسان امام اعظم ابو حنیفہ کی تکلیف کر رہا ہے اتنے بڑے امام ابو حنیفہ مگر معلوم ہے کیسے تھے ارب پتی تھے ارب پتی اس سے بھی زیادہ ہوں گے ارب پتی سے بھی زیادہ ہوں گے امام بہت بڑے آدمی تھے پانچ سو آدمی روزانہ آپ کے دسترخوان پر کھانا کھاتا تھا کتنا آدمی یہاں تو ایک آدمی نہیں کھلا پائیں گے کتنا کھلا کھاتا تھا بھائی پانچ سو آدمی روزانہ آپ کے دسترخوان پر کھانا کھاتا تھا سو عالموں کا پورا خرچہ آپ برداشت کرتے تھے سو عالموں کا یعنی سو عالموں کو آپ باقاعدہ وظیفہ دیتے تھے خالی کھانا نہیں کھلاتے تھے پانچ سو آدمی تو کھانا کھاتے تھے سو عالموں کا باقاعدہ وظیفہ پورا اکیلے طرح دیتے تھے اب آپ اندازہ لیں کتنے بڑے آدمی ہوں گے امام صاحب اب امام صاحب کا اسپورٹ کا کام تھا کپڑے کا کام تھا پوری دنیا جتنی اس وقت تحقیق ہوئی تھی اس پوری دنیا میں سمندروں میں پانی کے جہاز سے آپ کا مال اسپورٹ ہوتا تھا معمولی آدمی تھوڑے تھے ارب پتی تھے امام صاحب ایک دن یہ خبر آئی کہ امام صاحب آپ کا جہاز پانی بھرا ہوا کپڑے سے جا رہا تھا اور پانی میں ڈوب گیا سمندر میں حضرت نے تھوڑی دیر فرما الحمد پھر دو چار چھ گھنٹے کے بعد اطلاع کہ حضرت بھاور میں پھنس گیا تھا بالکل معلومات ڈوب گیا لیکن اللہ کے فضل سے بچ گیا اور ساحل پر آ کے لگ گیا آپ کا جہاز بچ گیا لاکھوں روپے کا مال آپ کا بچ گیا حضرت تھوڑی دیر بعد الحمد تو خدام نے پوچھا حضرت یہ بعد والا الحمد للہ میں آ گئے کہ بھائی مال بچ گیا تو آپ نے کہا الحمد لیکن پہلے آپ نے الحمد کیوں کہا یہ سمجھ بات نہیں آئی حضرت نے فرمایا تم نے خاک نہ پہلے کا سمجھا نہ بعد کا سمجھا میں نے پہلے کیوں الحمد للہ کہا اس کو بھی تم نہیں سمجھے اور بعد میں کیوں کہا اس کو بھی نہیں سمجھے کہا تو حضرت سمجھا دیجئے فرمایا جب میں نے دیکھا کہ میرا جہاز غرق ہو گیا اور میرا لاکھوں کا مال سمندر میں ڈوب گیا تو میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا میں دیکھ دیکھنے کے لیے کہ دل میں دنیا کی محبت تو نہیں ہے دل ہچکولے تو نہیں کھانے لگا دل غم میں تو نہیں ڈوب گیا دل میں پریشانی تو نہیں آئی دل دل کی حرکتیں تو نہیں بڑھ گئیں دل کا ٹیک تو نہیں بڑھنے لگا میرے دل میں کوئی کیفیت نہیں تھی اس لیے کہ دل کے اندر دنیا ہے نہیں تو نہ دل میں اندر کوئی خوشی آئی نہ کوئی غم آیا میں نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے دل کے اندر دنیا نہیں ہے میں نے کہا الحمدللہ اور جب میں نے سنا کہ مال بچ گیا لاکھوں روپے کا جہاز بچ گیا جہاز بھی بچ گیا اور مال بھی بچ گیا تو میں پھر دل کی طرف متوجہ ہوا کہ خوشی میں جھومنے تو نہیں لگا اگر دل میں دنیا کی محبت ہوگی تو جھوم جائے گا خوش ہو جائے گا اس کی حرکت بڑھ جائے گی تو میں نے دل پھر جھانک کے دیکھا جہاں تھا وہیں تھا یعنی نہ ڈوبنے کا کوئی اثر تھا نہ بچنے کا کوئی اثر تھا میں نے کہا پھر الحمدللہ میرے دل کے اندر دنیا کی محبت ہے تو دیکھو محبت دل میں دنیا نہ ہو اور باقی دنیا ہو تو کوئی حرک نہیں صحابہ کے پاس دنیا تھی بعض صحابہ بھی کروڑ پتی تھے آپ کہیں گے تعجب سے سوچنے لگیں گے صحابہ بھوک سے مرتے تھے اکثر سب صحابہ نہیں بھوک سے مرتے تھے زمانے جیال کے مالدار لوگ تھے صدیق مالدار لوگوں میں تھے عثمان غنی مالدار لوگوں میں تھے جی حضرت عبد ابن عوف کروڑپتی صحابی تھے جب انتقال ہوا تو بیس لاکھ سونے کے سکے چھوڑے تھے ترقی میں بیس لاکھ حساب لگا لو کروڑپتی ہو جائے گا آدمی بیس لاکھ سونے کے سکے کروڑپتی ہو جائے نہیں ہو جائے گا تو صحابہ بھی کروڑپتی تھے مالدار ہونا برا نہیں ہے لیکن مال کا اب ہر مالدار آدمی کہے گا ہمارے دل میں دنیا نہیں ہم بالکل پاک صاف نہیں وہ تو جانچا جائے گا اگر جب سال پورا ہوا ڈھائی پرسینٹ زکوٰۃ دے دیا تو دل میں دنیا نہیں ہے اور نہیں دیا تو یہ دنیا بھری ہوئی ہے یہ جہاز تک بھائی بالکل ہمارا دل پاک بالکل صاف اگر ایک لاکھ میں ڈھائی ہزار دے دیا دل صاف باقی اس کے دل میں دنیا نہیں ہے اللہ کا حکم مان لیا ایک لاکھ میں ڈھائی ہزار دے دیا اور اگر اس نے ڈھائی ہزار نہیں دیا تو اللہ کہے کہ مولوی صاحب بالکل پاک ہیں ہمارے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہم تو اللہ والے ہیں ہم تو پانچ دن نماز پڑھتے ہیں ہم تو یہ کرتے ہیں ہم تو فلاں کرتے ہیں ہم تو مولانا بھی ہیں چاہے جتنا بڑا مولانا ہو چاہے جتنا بڑا حافظ ہو چاہے جتنا بڑا نمازی ہو لیکن اگر ڈھائی فیصد زکات نہیں دیتا ہے تو اس کے دل دل میں محبت ہے اور ہلاک ہو جائے گا عجیب بات ہے یار اگر کسی مالدار کے پاس آ جائے کہ بھائی پانچ ہزار روپیہ زکات رکھا لو تو لے کر جوتا نکال لے گا نہیں نکلے گا نالک زکات دینے آئے ہم کو تو ارے کرے گا نہیں کرے گا حاجی روشن صاحب سو رہے اگر کسی مالدار آدمی کو جاؤ کہ یہ پانچ ہزار روپیہ زکات کے کھا لو ذرا سا لے لے گا بھائی ارے بولو لے گا لے گا بھائی بولے کیا کرے گا جوتا لے کے جٹے گا نالائے زکات کھلائے گا ہم کو ہم نہیں کیا تو اگر دوسرا دے تو جوتا جٹے گا لے کر کے اور اپنی زکات خود کھا رہا ہے اب اس کو فکر نہیں ہو رہی اگر کسی کے پاس دس لاکھ روپیہ ہے تو پچیس ہزار زکات ہو گیا اگر اس نے بیس ہزار دیا ہے تو پانچ ہزار زکات کھا رہا ہے حرام کھا رہا ہے شراب پی رہا ہے سور کھا رہا ہے جیسے سور کھانا حرام ہے یہ شراب پینا حرام ہے اسی طرح سے مالداروں کا زکات کا کھانا ہے بلکہ میں اس سے بھی بڑھ کے اگر کہوں کہ سور اور شراب سے بدتر ہے زکات کھانا کہ وہ سور کھائے گا تو صرف اس کا ذات کا گناہ ہوگا شراب پیے گا اس کی ذات کا گناہ ہوگا اگر زکات کھائے گا تو حرام بھی کرے گا اور دوسرے غریب کی لئیماری اور حق حق مارے گا اس میں دوہرا گناہ ہے زکات کھانے میں شراب پینے میں ایک گناہ ایک حرام ہے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا سور کھانے میں ایک گناہ ہے حرام ہو رہا ہے سور کھا رہا اگر وہ غلامت کھا لے لیٹرین کھا لے تو ایک گناہ ہے حرام کر رہا اللہ کا حکم توڑ رہا لیکن زکوٰۃ نہیں توڑ دے رہا تو دو حرام زکات نہ دے کر کے اللہ کا حکم توڑ رہا ہے اور دوسرے بندے کا حق کھا رہا ہے اور بندے کا حق توبہ سے معاف نہیں ہوتا شراب پی لے گا توبہ کر لے گا معاف ہو جائے گا خنزیر کھا لے گا توبہ کر لے گا معاف ہو جائے گا گندگی کھا لے گا توبہ کر لے گا معاف ہو جائے گا لیکن زکات نہ دے گا کھا لے گا توبہ سے گناہ معاف نہیں ہوگا چاہتی توبہ کرے جب تک غریبوں کو زکات دے نہیں دے گا اس وقت تک کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اگر مر گئے اسی حال میں زکات کھا کر کے تو ایک چار آنے جو زکات کھائی ہے چار آنے کے بدلے میں ستر مقبول نمازیں چھین کر کے اس غریب کو دے دی جائے گی بھگ بنگا کھڑا ہوگا یہ مالدار قیامت میں جس نے زکات کھا لی اپنی چار آنے کے بدلے میں غریبوں کو نماز کی دی جائے گی غریب کا حق تھا کھا لیا لہذا زکوٰۃ کے مسئلے میں بہت ہی اہمیت کے ساتھ ایک ایک پیسہ نکال کر کے زکوٰۃ دینی چاہیے بلکہ کوشش یہ ہو کہ ہزار پانچ سو زائد دے دیے جائیں کم نہ ہونے پائے ورنہ ہمارا پورا مال ناپاک ہو جائے اور یاد رکھو جو اس مال کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے اس مال کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہو جاتی ہے جس مال کی زکات نکل جاتی ہے ایک حدیث میں آتا ہے ایک کی خدمت میں آئے یا رسول اللہ ہمارے پاس دولت تھی اور ہم فلاں سمندر کے ٹاپو پہ چھوڑ آئے اس کو بھول گئے چھوٹ گئی اس سے حضور نے زکات نکالا تھا تم نے ہاں، اللہ زکات نکالا فرمایا تو پھر تمہارا مال ستھرا ہے پاک ہے جا اس کو اٹھا لا جائے گئے بالکل اسی جگہ مال پڑا ہوا تھا اس کو اٹھا کے لے کیا معلوم ہے جب مال کی نکل جاتی ہے تو اللہ کی امن مال پہنچ جاتا ہے جب زکوٰۃ نہیں نکلتی تو اللہ اس کو اس کے حوالے فرما دیتا ہے اس لیے بھائی زکوٰۃ کا اہتمام کرنا چاہیے تو میں عرض کر رہا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کو بنایا ان کے توفیل میں اللہ نے زمزم اتنا قیمتی پلا دیا ہم کو کہ روحانی جسمانی ساری مرضی اس سے دور ہو جائے اور پھر کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی کعبہ بھی بنایا اور اس کے بعد میں باپ نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو ہم ذبح کر ذبح کر رہے ہیں بیٹے سے کہا لیکن ایک بات یاد رکھو اگر کوئی اب خواب دیکھے بیٹے ذبح کرنا اس کے لیے جائز نہیں ذبح کرنا یہ صرف نبی کے لیے حکم ہے نبی کا خواب وہی کا درجہ رکھتا ہے نبی کے خواب کے علاوہ کسی کے خواب کی حیثیت نہیں ہے کوئی دوسرا اگر ذبح کر دے گا تو حرام ہو جائے گا نبی کا خواب تو بیٹے سے کہا ہے بیٹا ہم تم کو دیکھ رہے ہیں ذبح کرتے ہوئے بیٹے نے کہا بالکل ذبح کر دیجیے اللہ اکبر ماتوم س الدنی ان شاء اللہ ع صاب اللہ اے بہت یا باتیں اے میرے ابا جو آپ کو حکم ملا ہے کر گزریے آپ عمر جو حکم ملا کر گزریے ہم کو آپ نافرمان نہیں پائیں گے متی فرما بردار پائیں گے آپ جو کچھ کہیں گے وہی کریں گے چرانچہ صبح کے لیے لیٹ گئے اور اسماعیل علیہ السلام نے صبح کیا وہ الگ بات ہے اللہ نے مہمہ بھیج دیا لیکن صبح کیا اسماعیل علیہ السلام کو تیز چھٹی سے دلہ کیا انہو کان صدیقا نبیا اور ذکر کیجئے اپنی کتاب میں ادریس کا بے شک وہ صدیق تھے اور نبی تھے حضرت ادریس علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے نبی ہیں حضرت ابراہیم نہیں بلکہ نوح علیہ السلام سے بھی پہلے کے نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی چوتھی پانچویں یا چھٹی پست میں حضرت آدم علیہ السلام کی یہ ہے اور وہاں حابیل اور قابیل جس قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو حابیل کے اولاد میں سے سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام چنانچہ ادریس علیہ السلام سے پہلے لوگ کپڑا پہننا نہیں جانتے تھے یوں پتوں سے یا کسی اور چیز سے جسم کو ڈھانک لیتے تھے بعض لوگ بغیر جسم کے ڈھانکے ہوئے بھی رہتے تھے ویسے کھلے ہوئے رہتے تھے اور بعض لوگ کسی کپڑے کسی کسی پتے وغیرہ سے بڑے پتے لے لیا اور ان کو آگے پیچھے کسی طرح کر کے اپنے مخصوص صدر کو ڈھانک لیتے تھے لیکن باقاعدہ کپڑے پہننے کا اور باقاعدہ سلنے کا رواج نہیں تھا نہ تو لوگ سلنا جاتے تھے اور نہ باقاعدہ لوگ کپڑے پہنتے تھے لیکن سب سے پہلے سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام نے سلنے کا کام سیکھا ہے سیکھا اور سب سے پہلے کپڑا بنا اور کپڑا بننے کے بعد اس کو سلا اور سل کر کے لباس کو پہنا ہے سب سے پہلے سلا لباس پہننے والے دنیا میں سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام ہیں جنہوں نے کپڑا سلا اور سلنے کے بعد پھر کپڑا زیب تن فرمایا تو سلائی کی ایجاد سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی ہے اسی طریقے سے اسلحوں کا بنانا یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد فرمایا یعنی اسلحے بنانے سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا اسماعیل ادریس علیہ السلام نے اسلحے بنائے تلواریں بنائیں اور اس وقت کے اعتبار سے کئی قسم کے اسلحے بنائے لہذا اسلحوں کے موجد در حقیقت سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام ہیں اور پھر ان اسلحوں سے قابیل جو ظلم اور زیادتی کر رہے تھے قابیل کی اولاد جو اسلام نہیں قبول کر رہی تھی قابیل کی اولاد جو کفر میں مبتلا تھی قابیل کی اولاد جو شر اور فساد کر رہی تھی اس قابیل کی اولاد سے سیدنا ادریس علیہ السلام نے اسلحے بنا کر کے مقابلہ کیا اور سب سے پہلے قتال اور جہاد گویا حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا تو کئی چیزوں کے موجود ہیں پیغمبر قتال اور جہاد کی بھی موجود ہیں اور اسلحوں کی بھی موجود ہیں سلائی کی بھی موجود ہیں کپڑا پہننے کی موجود ہیں اور سب سے پہلے حساب اور کتاب بھی انہوں نے سیکھا اور سب سے پہلے اللہ نے ان کو حساب اور کتاب سکھایا اور حساب اور کتاب بھی انہوں نے سب سے پہلے انسانوں کو سکھایا یعنی حساب اور کتاب وہ میتھمیٹکس کے بھی موجود ہیں یہ اور اسلحوں کے موجود ہیں بہت سی چیزوں کے حضرت ادریس علیہ السلام موجود ہیں لہذا اللہ نے فرمایا کہ ایسے نبی کا جن کے ذریعے سے بہت سی چیزوں کو میں نے ایجاد کرائی ہے ان کا بھی ذکر کیجیے اور وہ کہ اور ہم نے ان کو بلند کیا اونچا مقام دیا یعنی مقام نبوت عطا کیا بعض روایات اسرائیلی یہ ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا لیکن یہ اسرائیلی روایت ہے نہ ہمیں ان کے انکار کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں ان کے اس کے اقرار کی ضرورت ہے قرآن مقدس نے سے بحث نہیں کیے لہٰذا ہم بھی اس سے کوئی بحث نہیں کرتے دعا دنیا کی عدالتیں بھی معاف کر دیتی ہیں اللہ آپ تو رحیم ہیں آپ تو کریم ہیں آپ تو رحمان ہیں اے رحمان اے رحمان اے کریم ہماری کوتاہیوں کو نہ دیکھ بس ہمیں معاف کر اے اللہ یہ طاق رات ہے ممکن ہے کہ یہ شب قدر بھی ہو اے اللہ شب قدر میں آپ ہزاروں لاکھوں انسانوں اور جناتوں کو معاف فرما دیتے ہیں اللہ ان ہزاروں اور لاکھوں میں یہ چند بھی صحیح ان چند کو بھی شریک فرما لیجیے اے اللہ یہ چند بھی معافی مانگ رہے ہیں ان کو بھی شریک فرما لیجیے ارے اللہ آج تو معافی کر دیں اے اللہ جو بھی قصور ہو گیا ہو جو بھی زیادتی ہو گئی ہو اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان کو معاف فرما اے اللہ معاف فرما اے اللہ معاف فرما اے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے اللہ اپنے محبوب کے صدر میں معاف فرما دیجیے صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق ہی ازوادی والی رحم